شہزادی اور ڈریگن یہ کہانی ہے ایک شہزادی کی پر غلط فہمی میں مت رہنا وہ کسی شہزادے چارمنگ کا انتظار نہیں کر رہی اسے بچانے کے لیے وہ مختلف ہے وہ ایک شور ویر دل والی ہے بہت عرصہ پہلے بیگم اور بادشاہ ایک اولاد چاہتے تھے تو وہ ایک تلسمی جنگل گئے ایک مراد پوری کرنے والے یونیکارن کی تلاش میں او oh, oh, عظیم یونیکون ہم تمہاری دعا کے لیے آئے ہیں ہمیں ایک اولاد سے نوازے تمہیں ایک ننھی لڑکی سے نوازا جائے گا جو تمہاری دنیا میں خوشی بھر دے اس یونیکارن نے ان کی مراد پوری کی اور بہت جلد ہی بادشاہت کو اپنی شہزادی ملی بادشاہ اور بیگم بہت خوش ہوئے میری بچی میں تمہیں وائلٹ بلاؤں گی شہزادی کو سبھی شور ویر والے ہنر سکھائے گئے ایک شہزادے کی طرح گھڑ سواری تلوار بازی خود کی حفاظت اور بہت کچھ وہ روز ریاض کرتی اور ایک صحت مند ڈائٹ رکھتی بادشاہ کا خاندان امن اور ایکتا سے رہ رہا تھا کہ ایک دن بادشاہ کا ایک خفیہ خبری خبر لایا کہ ان کے پڑوسی بادشاہت نے امن کا صلح نامہ توڑ دیا ہے اور اب وہ حملے کی فراق میں ہیں تمام بادشاہت پریشان ہو گئی کیونکہ ان کے پاس لڑنے کے لیے اتنی فوج نہیں تھی بادشاہ بھی اچھی صحت میں نہیں تھے شہزادی وائلٹ نے بیگم کو بادشاہ سے بات کرتے سن لیا ہمیں بادشاہ ٹوم کی مدد لینی ہوگی اس کی فوج ہماری مدد کرے گی اور ہم لڑائی جیت سکیں گے مجھے کوئی امید نہیں دکھ رہی دشمن کی فوج کافی مضبوط ہے بادشاہ ٹوم بھی ہمیں نہیں بچا سکیں گے ہمیں کم سے کم کوشش تو کرنی چاہیے تم صحیح کہہ رہی ہو بیگم میں کل سویرے ہی روانہ ہوتا ہوں پر ابو آپ کی طبیعت ناساز ہے میں ابھی جا کر فوج کو بلاتی ہوں مجھے اپنی بیٹی پر یقین ہے اسے جانے دیجیے ٹھیک ہے شہزادی میرے نہیں ہونے پر سینا کو کسی بھی حملے کے لیے تیار ہونا چاہیے چیف میں بادشاہ اور بیگم کی جواب دے ہی آپ پر چھوڑ کر جا رہی ہوں ان کا خیال رکھنا بے شک شہزادی تو شہزادی نے اپنی تلوار اور ڈھال لے لی گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے سفر پر نکل پڑی راستے میں وہ ایک گاؤں کے پاس رک گئی ایک گاؤں والے نے شہزادی کو بڑی عجیب سی بات بتائی تم پہاڑ کے دوسری طرف نہیں جا سکتی ہو ایک آگ اگلتی ڈریگن اس پہاڑ کے اندر گفا میں رہتی ہے وہ تمہیں کھا جائے گی اگر تم اس کی گفا سے گزری تو کوئی بھی دلیر سپاہی وہاں سے زندہ نہیں لوٹا ہے <laughs> میں کسی بھی چیز سے خوف نہیں رکھتی میں اس پہاڑ کو پار کروں گی چاہے جو بھی ہو وہ ڈریگن وہاں ہزاروں سالوں سے رہتی تھی پر کسی نے اسے آج تک دیکھا نہیں تھا اس کی گرم سانس نے گفا کے پاس کی زمین کو جلا دیا تھا اس لیے وہاں کچھ بھی نہیں اگتا تھا دلیر شہزادی نے ہی ڈریگن سے لڑنے کا فیصلہ کیا عظیم ڈریگن میں آپ کے لیے پھول لے کر آئی ہوں کیا آپ آج رات مجھے اس گفا میں رہنے دیں گی تاکہ میں کل صبح چلی جاؤں اپنے سفر پر کیونکہ مجھے اپنی بادشاہت کو بچانا ہے نہیں تو یہ دیش برے لوگوں کے ہاتھ لگ جائے گی ڈریگن نے اپنا سر نیچے کیا اور گلدستے کو سونگا اس تحفے سے خوش ہو کر وہ شہزادی کی طرف دیکھ کر مسکرائی میرا نام ہے فیونا تم بہت ہاں، بالکل میری طرح تم وہ پہلے انسان ہو جو اتنی مہربان ہے کہ مجھے ایک تحفہ دیا تم یہاں رہ سکتی ہو رات میں اس نے اپنی کہانی ڈریگن کو بتائی اگلی صبح شہزادی گفا سے نکلتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ دو دن بعد لوٹنے پر وہ ضرور آئے گی عظیم بادشاہ ٹام ہماری بادشاہت مصیبت میں ہے ہمیں آپ کی فوج کی ضرورت ہے کیا آپ مدد نہیں کریں گے <laughs> نادان لڑکی میری فوج بھی تمہارے بادشاہت پر ساتھ چڑھائی کرنے والی ہے اب تم اپنے بادشاہت کو جلتے دیکھو گی <laughs> وہ اسے قیدی بنا کر ایک مینار میں ڈال دیتا ہے مجھے تم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے باہر نکالو جس دن میں باہر نکلوں گی تم ضرور پچھتاؤ گے <laughs> بادشاہ کو علم بھی نہیں تھا کہ اسے کیا دیکھنے کو ملے گا اوپر ہاں اب آئے گا مزہ پیونا بادشاہ کی طرف غصے سے ہراتی ہے اور ہوا میں آگ اگلتی ہے بادشاہ اور اس کی سینا اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں شہزادی اپنے چاچا کو قیدی بنا لیتی ہے اور فوج کو حکم دیتی ہے قلعے کے اندر جانے کا چلو چلے فیونا عزیز شہزادی شہزادی ہم نے آج تک ایسی دلیر نہیں دیکھی ہے ہم آپ کے ساتھ میں آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے شہزادی وائلٹ فوج کے ساتھ محل واپس آتی ہے اور لڑائی لڑتی ہے <laughs> اس طرح وہ بادشاہت کو بچا لیتی ہے بادشاہ کو بیگم کو اور فوج کے سردار کو بھی بادشاہ شہزادی کو بتاتے ہیں کہ ان کی ساری فوج ڈر کر بھاگ گئی پر صرف فوج کے سردار ہی ان کے ساتھ لڑے اور پکڑے گئے تو پیٹر تم نے سوچا ہے کہ انعام کے طور پر تمہیں کیا چاہیے میں نے نہیں بلکہ شہزادی نے ہمیں اور ساری بادشاہت کو بچایا ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں اور ان کی دلیری کا قدردان ہوں اگر ان کی مرضی ہو تو میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کیا تمہیں قبول ہے بیٹی ضرور ابو میں ضرور کرنا چاہوں گی کیونکہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اپنا وعدہ نبھایا ہے تمہیں شہزادی اور بادشاہت کا آدھا حصہ ملتا ہے تمہاری دلیری کی وجہ سے بہت دلیر ہو تم پیٹر اور وائلٹ نکاح کر لیتے ہیں اور ہمیشہ خوشی سے رہتے ہیں ساتھ مل کر وہ بادشاہت پر حکومت کرتے ہیں پر رکو اس ڈریگن کا کیا ہوا خیر فیونا اپنی گفا میں چلی جاتی ہے جو اس کی قدرتی جگہ ہے اور کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی وہ اپنی گفا کے پاس پھول اگاتی ہے اور اپنے ننھے ڈریگنز کے ساتھ خوشی سے رہتی ہے <laughs>